لذت ذکر نام خدا ہے چمن نبی مشید احمد علیہ کے ہیں لذت ذکر نام خدا ہے چمن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور لکی کی دنیا ہے دشت و دمن ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن دشت مانے جنگل اور دمن کی مانے وہ جگہ جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے کوڑا کوڑا پانا اللہ سے غفلت کی دنیا دشت و دمن سے بھی بدتر ہے کوڑے خانے سے بھی بدتر ہے انسان کا شرف یہی ہے انسان انسانیت یہی ہے کہ اللہ کی فرما برداری اللہ کی اطاعت اللہ کی یاد میں زندگی گزرے نام خدا ہے چمن اور کی دنیا ہے دشت و گپن کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر پا گیا پا گیا وہ ہر وطن آ گیا پا گیا وہ بہارے وطن کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر پا گیا پا گیا وہ بہار وطن پا گیا پا گیا وہ بہارے وطن آپ سب لوگ سے لوگ اللہ کی محبت میں دین کی خاطر گھر سے گھر سے بے گھر ہوئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو لوگ بھی جنہوں نے بھی دین کی خاطر ہجرت کی چاہے وہ شہر سے دوسرے شہر ہو ملک سے دوسرا ملک ہو چاہے گھر سے دوسرا گھر ہو ہے تو دینی کی خاطر کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر پا گیا پا گیا وہ بہار متن پا گیا پا گیا وہ بہارے متن اے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ اصل ہجرت نہیں صرف تر کے وطن اصل ہجرت نہیں صرف تر کے وطن ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اصل ہجرت نہیں صرف تر کے وطن اصل ہجرت نہیں صرف تر کے وطن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن یہ فیضان آو خوبان دیکھ لو یہ فیضان آو خوبان دیکھ لو دام کو میں دل کیسا مگن نے کو میں دل کیسا مگن یہ فیضان آو دیکھ لو یہ فیضان آو ہمارا دیکھ لو دام کو میں دل کیسا مگن دامنے کو میں دل کیسا مگن دل یقین پائے گا نسبت اولیاء دل یقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن دل یقین پائے گا نسبت بل یقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن شہر میں وہ جہاں بھی کہیں شہر میں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن پھر مدینے کی میں کیا کہوں پھر مدینے کی لذتوں میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن شہر میں دوب جہاں بھی کہیں شہر میں دوب جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن پھر مدینے کی لذت تمہیں کیا کہوں پھر مدینے کی لذتوں میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو زندہ باد وطن زندہ باد وطن زندہ باد باد وطن زندہ وطن کس طرح میں کہوں دل سے تو زندہ باد وطن زندہ باد وطن اے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ بنا تجھ پہ ہو سد وطن اے مدینہ بنا تجھ پہ ہو سد وطن اے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ تجھ پہ ہو سد وطن اے مدینہ تجھ پہ ہو وطن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور اب لکی دنیا ہے نیک لوگوں میں ہو سان بے تر میں نیک لو میں ہو صاحب بے دل ہے چمن میں کوئی جیسے رش کے چمن ہے چمن میں کوئی جیسے رش کے چمن نیک دو میں ہو درد دل نیک لو میں ہو صاحب درد دل ہے چمن میں کوئی جیسے رش چمن چمن میں کوئی جیسے رش کے چمن ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے روز شب ہے اب سر کیا ہوگا روز و شب ہے یہ اب کی آہو ہوا روز و شب ہے یہ ترکی کی آہو ہوا بخش دے روز میں شر مجھے ظلم بخش دے روز میں میں شر مجھے ظلم روز و شب ہے یہ اکثر کی آہو ہوا روز روز شب ہے یہ کر کیا ہوگا بخش دے روز محشر مجھے ظلمنم بخش دے روز محشر مجھے ظلمنم لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے درس دمن شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں میں ہے ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن پھر مدینے کی لذتوں میں کیا کہوں پھر مدینے کی لذتوں میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن مجلس بادشاہ خانقاہ سینٹ پیئر سفر نامہ یونین رحمت اللہ علیہ ریونین میں طوفان حسن ہو ارشاد فرمایا کہ ایک بات سمجھ لیجیے کہ اگر ریونین میں تقوی سے رہنا ہے تو ذکر اللہ زیادہ کرنا ہے ارشاد فرماتے ہیں ادا لقی تم وطن فخو جب جہاد ہو رہا ہو تو ثابت قدم رہو لیکن یہ ثابت قدمی کی طاقت کہاں سے آئے گی حالت جہاد میں مرغی کا سوپ اور سیب کا جوس پینے کا کہاں موقع ہوتا ہے اس لیے فرمایا اللہ کو مرغیوں کا خالق بادام کا خالق ساری دنیا کی طاقت دینے والی غذاؤں کا خالق میں ہوں میں مقیف ہوں یعنی خالق الاقوات البدنیہ بھی ہوں اور خالق الرزاق روحانیہ بھی ہوں یعنی جسم کو طاقت دینے والی غذاؤں کا بھی خالق ہوں اور روح کو طاقت دینے والی غذاؤں کا یعنی علوم معرفت و محبت کا بھی خالق ہوں بس میرا نام لو تو میں تم میں ایسی طاقت آئے گی کہ ثابت قدم رہو گے لہذا ریونین کی ریونین میں حسینوں سے جہاد ہو رہا ہے یہاں حسینوں کا سیلاب حسینوں کا طوفان آیا ہوا ہے لہذا ان کے خلاف جہاد میں اگر ثابت قدم رہنا ہے تو کثرت سے ذکر کرنا ہے جب ہوائی جہاز مخالف ہوا کے طوفان میں پھنس جاتا ہے تو پائلٹ اس کی رفتار تیز کر تیز کر دیتا ہے ورنہ جہاز گر جائے گا یا ہوا اس کو دھکیل کر پیچھے لے جائے گی کیونکہ یونین میں طوفان نظر بازی ہے طوفان حسن حسنے ہے میرے الفاظ کو غور سے سنیے گا طوفان حسن واہ کیا رومانٹک لفظ ہے بتاؤ یہ لفظ مزیدار ہے یا نہیں جوانی کا عالم شباب رکھنے والوں اس بڈھے میں بہت سے عالم شباب چھپے ہوئے ہیں جو خالق شباب سے رابطہ رکھتا ہے اس پر بے شمار شراب شباب برستا ہے اللہ تعالیٰ تقوا سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ یہاں طوفان حسن ہے اس لیے شہوت کی آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی ضرورت ہے اور وہ کیا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں نار شہوت سے کشت نور خدا اب تو یہ یہ جو طوفان ہے یہ ہر دنیا کا شاید ہی کوئی کونا اس سے بچاؤ کیونکہ ایک تو بے پردگی ویسے ہی ہے اتنی عام ہوتی ہو گئی ہے اور دوسرے یہ کہ پردہ تو اب نام کو دکھائی دیتا ہے دوسرے یہ کہ یہ جو انٹرنیٹ اور موبائل پہ نیٹ اور میموری کارڈوں کے اندر گندگی اتنی آسانی سے مل جاتی ہے کہ اب تو کوئی کوئی جگہ محفوظ ہی نہیں ہے اگر عیسائی عورتوں کی ٹانگوں پر اچانک نظر پڑ جائے جس سے شہوت کی آگ پیدا ہو جائے تو اس کا علاج تو ضرور کرو لیکن علاج کے بہانے دیکھنے کی کوشش مت کرو کہ پہلے دیکھیں گے دیکھیں گے پھر علاج کریں گے زہر کھانے کے بعد علاج کروانے سے آدمی صحیح تو ہو جاتا ہے مگر طے کرنی پڑے گی جس سے کمزوری ہو جاتی ہے مثلا اگر آدمی سوچے کہ اگرچہ گلاب جامن میں زہر ہے لیکن میں کھا لیتا ہوں کیونکہ گلاب جامن بہت مزیدار ہے بعد میں قے کر لوں گا تو قے تو کر لو گے اور زہر بھی نکل جائے گا مگر زبردست کمزوری ہو جائے گی لہذا گناہ کرنے کی کوشش نہ کرو تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نار شہوت کو کیا چیز بجا سکتی ہے اے دنیا والوں سن لو اللہ کا نور اس شہوت کی آگ کو بجا سکتا ہے مگر اللہ کا نور کیسے ملے گا اللہ کے ذکر سے ملے گا اللہ والوں سے ملے گا اسباب گناہ سے بچنے میں ملے گا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب دو دوزخیوں دو سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے کہ کچھ اور چاہیے تو جہنم کہے گی حل میں مزید یا اللہ اور لائیں اور لائیں ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا تو اللہ تعالیٰ جہنم میں کسی بے گناہ کو نہیں ڈالیں گے لہذا اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے حتیٰ یا قدم تب جا کے جہنم کا پیٹ بھرے گا علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پاؤں سے پاک ہیں اس سے مراد اللہ کی خاص تجلی ہے کہ اس خاص تجلی جہنم پر ہوگی جس سے اس کا پیٹ بھر جائے گا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایسے ہی گناہ سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا ایک عورت کو دیکھو گے تو دل کہے گا کہ دس کو اور دیکھ لو ایک زنا کوئی کرے گا تو دل کہے گا ایک ہزار زنا اور کر لو مر جائے گا مگر گناہ سے نجات نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ نفس دو کے اوپر اللہ تعالیٰ دو دفت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلی آ جائے سوائے اس کے کہ نفس دو کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلی آ جائے یعنی اللہ کے ذکر سے کوئی تجلی خاص ہو جائے کوئی فیضان خاص ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو آگ سے بچا لیں گے اور پھر اس کو نظر بچانے میں اتنا مزہ آئے گا جیسے سلطنت مل گئی ہو ہر نظر کی حفاظت پر اسے اللہ کی طرف سے ایک سلطنت نصیب ہوتی ہے حلاوت ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے اور وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ان مرنے والی لاشوں کو دیکھنے سے بچا لیا اگر ان کے ڈسٹمپر کو دیکھتے تو دل میں اس کا تخیل داخل ہو جاتا جس نے حسینوں کی ٹانگ کو دیکھا یا گال دیکھا بس سمجھ لو کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ بالکل بیکار ہو گیا کیونکہ اگر آپ گناہ سے نہیں بچیں گے تو آپ کا نور ایک نور کامل نہیں ہوگا اور نور نسبت سے محروم رہیں گے اس کی مثال مولانا روبی رحمت علیہ مصنوعی میں فرماتے ہیں کہ ایک گھر میں دو چور گھس گئے پہلے زمانے میں لائٹ وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا اور اس کے گھر گھر میں چراغ بھی نہیں تھا آگ بھی نہیں تھی وہ چپا پتھر رگڑ کر آگ جلاتے تھے تو گھر والے نے اپنے سرہانے سیرانے چپماپ پتھر رکھا ہوا تھا جب اس کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص گھر میں گھس گیا ہے تو اس نے جلدی سے پتھر پر پتھر مارا تاکہ کچھ روشنی ہو جائے تو ایک چور تو مال سمیٹنے میں لگ گیا اور دوسرے نے چپماپ کی روشنی پر انگلی رکھ دی تاکہ روشنی بج جائے اور اندھیرا ہو جائے چپماپ پتھر سے اتنی تیز آگ نہیں نکلتی کہ انگلی جل جائے ہلکی سی آگ نکلتی ہے پھر اس آگ سے چراغ وغیرہ جلاتے تھے تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ نہیں چھوڑتا ہے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ روح تو اللہ کے فکر سے منور ہونا چاہتی ہے مگر نفس ظالم اس پر انگلی رکھ دیتا ہے کوئی گناہ کرا کے اس کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے وہ ساری زندگی کولو کا بیل ہی رہتا ہے کولو کا بیل چلتا تو رہتا ہے لیکن جہاں سے چلتا ہے گھوم پھر کر وہیں آ جاتا ہے اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک منطقی منطق پڑھ کر تیل خریدنے گیا تو تیلی سے کہا کہ بھائی بیل کی گردن میں گھنٹی کیوں لگا رکھی ہے تیلی نے جواب دیا کہ اگر یہ چلتا ہے تو آواز آتی ہے اور میں اطمینان سے اپنے گھر کے دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہوں کیونکہ مجھے اس گھنٹی کی آواز سے پتا چلتا ہے کہ میرا بیل چل رہا ہے تو اس منطقی نے کہا کہ اگر بیل چلنے کے بجائے ایک جگہ کھڑا ہو کر گردن ہلانے لگے تو بھی گھنٹی کی آواز تم کو پہنچے گی اس وقت کیا کرو گے اس تیری نے کہا کہ میرا تیل واپس کرو اس نے تیل لے لیا اور پیسے واپس کر کے کہا کہ پھر کبھی ادھر مت آنا مجھے اندیشہ ہے کہ تمہاری صحبت سے میرا بیل کہیں ایسا ہی نہ کرنے لگے <laughs> اگر میرا بیل بھی منتقی ہو گیا تو میری زندگی مصیبت میں پڑ جائے گی یہ منطق آپ ہی کو مبارک ہو بس ہر جگہ منطق نہیں فٹ کرنی چاہیے تیل بھی گیا اور تیلی سے دشمنی بھی ہو گئی تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ نار شہوت یعنی خواہشات کی آگ کو اگر کوئی گناہ سے بجھانا چاہے کہ جب جی چاہے ان کی ٹانگوں کو دیکھ لے تو یہ آگ اور بڑھ جائے گی جو گناہ کر کے گناہ کے تقاضوں کو خاموش کرنا چاہتا ہے اس کی مثال حکیم الامت نے یہ دی ہے کہ وہ پاخانے کو پیشاب سے پاک کر رہا ہے جس سے ناپاکی اور بڑھ جائے گی لہذا جو خواہشات کی آگ کو گناہوں سے بجھانا چاہتا ہے اس سے خواہشات کی آگ اور بڑھ جائے گی حکیم الامت کو ایک شخص نے لکھا کہ نظر بچانے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے حضرت نے فرمایا کہ نظر بچانے میں کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے اور دیکھنے میں کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے اس نے لکھا کہ جب نظر بچا لیتا ہوں تو تین منٹ تک تکلیف ہوتی ہے بس وسا آتا ہے کہ نہ جانے کیسی شکل رہی ہوگی اور نہ جانے وہ کیسا رہا ہوگا لیکن جب نظر ڈالتا ہوں تو بہتر گھنٹے تڑپتا ہوں کیا اس کی ناک کیسی تھی آنکھیں کیسی تھیں تو حکیم علومت نے فرمایا کہ اب خود فیصلہ کر لو کہ نہ دیکھ کر تھوڑی دیر تکلیف اٹھانا بہتر ہے یا بہتر گھنٹے یعنی تین دن تڑپنا بہتر ہے اسی لیے جب موت ہو جاتی ہے تو تین دن غم رہتا ہے اس لیے تعزیت تین دن تک مصنون ہے پس بد نظری سے ایمانی موت ہو گئی اس لیے تین دن بے چینی اور غم رہتا ہے لہذا نظر بچانے ہی میں عافیت ہے اور یہ مجاہدہ ہمیشہ اتنا ہی نہیں رہتا بلکہ مجاہدات مغلوب ہو جاتے ہیں خواہشات جو بری خواہشات ہیں اور اس کو مجاہدے سے مغلوب کر دیا جاتا ہے تو وہ اس تقاضے اس شدت کے ہمیشہ نہیں رہتے جیسے ایک نظر نظر نہ ڈالنے سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دیر تکلیف ہوتی ہے کچھ دیر تکلیف ہوتی ہے تو یہ تکلیف مجاہدات کے ساتھ ساتھ جیسے مجاہدہ کرتا رہے گا گناہ سے بچتا رہے گا گناہ کرے گا نہیں تو یہ مجاہدہ بھی آسان ہوتا جاتا ہے اب بتائیے ذرا سی دیر کے لیے اللہ کے خوف سے نظر ہٹائی اور دل میں حلاوت ایمانی پا گیا اور بے چینی سے نجات مل گئی علامہ ابن القیم چودھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بصارت کو اللہ پر فدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت میں حلاوت ایمانی داخل کر دیتا ہے اور محسوس بھی کرتا ہے کہ میں پا گیا ہوں اور جب کبھی نظر بچانے کی توفیق ہو اللہ تعالیٰ سے ایک سودا کر لیا کر لو اور یہ دعا کر لو کہ اے خدا یہاں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے نظر بچائی میں دیکھ سکتا تھا لیکن آپ کے خوف سے میں نے نہیں دیکھا آپ کو خوش کرنے کے لیے میں نے اپنی حرام خوشی کو چھوڑا میں نے اپنی ناجائز خوشی کو آپ کی خوشی پر فدا کر دیا لہذا مجھے حلوہ ایمانی عطا فرما دیجیے اور جس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو گئی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کر اللہ تعالیٰ سو فیصد نظر کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس نے خاتمہ نصیب فرمائے یہ نگاہ کی حفاظت واقعی بہت بڑا عمل ہے یہ ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ کا ہی مجدانہ کارنامہ کہ یہ اللہ کی خاص عطا ہے کہیے کہ اللہ کی خاص عطا تھی ہمارے حضرت پہ کہ یہ بہت ہی خاص مضمون اس وقت کے زمانے کے حساب سے حضرت پر القاع ہوا اور بلا شبہ اس کے اندر سارے کا سارا سمجھ لیے کہ دین سے مٹ کے آ گیا ہے اگرچہ سارا سارے کا سارا دین نہیں ہے یہ لیکن اس کی تو اس کی برکت سے اس عمل کی برکت سے سارے دین پر عمل کرنا آسان نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے اس لیے کہ نگاہ کی حفاظت سے حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے اور حلاوت ایمانی وہ نعمت ہے جس کی جس کی وجہ سے جس کی برکت سے استزاد الطاعت یعنی طاعت کے اندر لذت آنا جو ہے وہ لازم ہے تعات کے اندر لذت نصیب ہو جاتی ہے تو جب طاعت کے اندر سارے کا سارا دین طاعت ہی ہے جب طاعت کی لذت نصیب ہو جائے گی تو ہر ہر طاعت کو جان جی جان سے عمل کرے گا ہر طاعت پہ اور اس کو ایمان توخی حالی اور وجدانی نصیب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توخی اور نصیب فرما العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ